سوید بن سعید نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں حفظ بن میسرہ نے زید بن اسلم سے حدیث سنائی انہوں نے اہل مصر کے آدمی عبد الرحمن بن وعلا سے روایت کی کہ وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کے پاس آئے اور مجھے ابو طاہر نے حدیث بیان کی الفاظ انہی کے ہیں ہمیں ابن وہب نے خبر دی مجھے مالک بن انس اور دوسروں نے زید بن اسلم سے انہوں نے مصر کے باشندوں میں سے عبد الرحمن بن وعلا سبعی سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس چیز کے بارے میں سوال کیا جو انگور سے نچوڑی جاتی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شراب کا ایک مشکیزہ ہدیہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تمہیں علم ہے کہ اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے اس نے جواب دیا نہیں اس کے بعد اس نے ایک انسان سے سرگوشی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تم نے اس سے کیا سرگوشی کی ہے اس نے جواب دیا میں نے اسے یہ فروخت کرنے کو کہا ہے تو آپ نے فرمایا جس اللہ نے اس کا پینا حرام کیا ہے اس نے اس کی بے بھی حرام قرار دی ہے کہا اس پر اس شخص نے مشکیزے کا منہ کھول دیا حتیٰ کہ جو اس میں تھا بہ گیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چوالیس